قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله اذن لكم ام على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون اے نبی آپ کہیے کہ یہ تو بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو کچھ رزق بھیجا تھا پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حلال قرار دے لیا آپ پوچھئے کہ کیا تم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ پر افطرا ہی کرتے ہو اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ افطرا باندھتے ہیں ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے واقعی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے لیکن اکثر لوگ بے قدر ہیں سامعین آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے خود ساختہ حلال و حرام کی مذمت مشرکوں نے بعض جانوروں کو بحائر سوائب وسائل نام دے کر کسی کو اپنے اوپر حلال اور کسی کو حرام قرار دے لیا تھا جس طرح کہ آج بہت سے کلمہ پڑھنے والے مشرق پیر صاحب کے نام پر یا فلاں درگاہ کے بابا کے نام پر یا فلاں مرغی فلاں بکرا فلاں مرشد کے نام پر نظر کر دیتے ہیں اس کی تردید فرمائی جا رہی ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کھیتوں میں سے جو نکلتا ہے اور مویشی جو پیدا ہوتے ہیں وہ اس میں سے اللہ تعالیٰ کے ایک خاص حصہ قرار دیتے ہیں ابو رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور صورت اور لباس کی حیثیت سے میں بدحال سا تھا سو رسول اللہ نے فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ مال و دولت ہے کہ نہیں میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ موجود ہے اونٹ گھوڑوں بکروں کے ریوڑ ہیں لونڈی غلام ہیں تو رسول اللہ نے فرمایا پھر تم پر اللہ تعالیٰ کے آثار نعمت ظاہر کیوں نہیں ہے پھر فرمایا تمہارے اونٹوں کے بچے ہوتے ہیں وہ ہر عضو سے تندرست ہوتے ہیں لیکن تم اس طرح لے کر اٹھتے ہو ان کے کان کاٹ دیتے ہو کہتے ہو یہ بہائر ہیں ان کی کھال چیر دیتے ہو کہتے ہو اب یہ سرم ہیں اپنے پر بھی حرام کر لیتے ہو اور اپنے اہل پر بھی کیا ایسا نہیں ہے میں نے کہا ہاں اب رسول اللہ نے فرمایا کہ سنو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے حلال ہے حرام ہو ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تمہارے ہاتھ سے قوی تر ہے اور اللہ تعالیٰ کا چاقو تمہارے چاقو سے زیادہ تیز ہے یہ روایت سنن ابی داود نے سنن نسائی کی ہے اللہ پاک ان لوگوں سے اپنی سخت ناراضی کا اظہار فرماتے ہیں جو اللہ کے حلال کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں یا حرام کو اپنے لیے حلال بنا لیتے ہیں اور یہ صرف اپنی ذاتی رائے اور خواہش کی بنا پر جس کی کوئی دلیل نہیں پھر ان کو قیامت کے روز کے عذاب سے ڈراتے ہیں فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ پر افترا کرتے ہیں یعنی جھوٹی باتیں اپنی طرف سے گھڑ کے اللہ کی طرف ان کو منسوخ کر کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے اترا ہے آخر وہ سمجھتے کیا ہیں کہ قیامت کے روز ہم ان سے کیا برتاؤ کریں گے اور پھر اللہ نے فرمایا ان اللہ لدو فضل على الناس لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے ابن جریر جری اللہ کہتے ہیں کہ اس سے کافروں کو دنیا میں جلد سزا دینا مراد ہے میں یعنی ابن کثیر کہتا ہوں کہ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اس سے یہ مراد ہو اللہ تعالیٰ بڑے صاحب فضل ہیں لوگوں پر کہ دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں انسانوں کے لیے پیدا کر دیں جن سے فائدہ اور ان کی منفعت ہے اور ایسی چیزیں انسان کے لیے حرام فرما دیں جن میں سراسر نقصان تھا یا تو بحیثیت دین یا بحیثیت دنیا لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے یعنی اللہ تعالیٰ کے انعامات کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں اور اپنے نفسوں پر تنگی کر لیتے ہیں یعنی اپنی طرف سے کسی کو حلال اور کسی کو حرام قرار دے لیتے ہیں مشرقین نے اس چیز کو اپنے اندر بہت شائع کر رکھا ہے اور اپنا مسلک ہی ایسا بنا لیا ہے اہل کتاب میں اگرچہ یہ بات نہیں تھی لیکن انہوں نے بھی یہ بدعت پیدا کر لی موسا بن صباح رحمہ اللہ سے اللہ کے فرمان ان اللہ لدو فضل علی الناس کے بارے میں مروی ہے کہ قیامت کے دن تین قسم کے اللہ پرست پیش کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک قسم سے دریات فرمائیں گے کہ تم نے کس خیال سے نیک اعمال اختیار کیے تھے تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب آپ نے جنت پیدا کی جنت میں باغ پھل درخت نہریں حور اور محل اور اہل اطاعت کے لیے ہر قسم کی نعمتیں مہیا کیں اسی کو حاصل کرنے کے لیے میں نے رات رات بھر جا کر عبادت کی دن دن بھر روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے جنت کی خاطر جب یہ عمل کیے تو جا جنت ہی تیرا ٹھکانہ ہے لیکن یہ تیرے عمل کا بدلہ نہیں میں تجھے دوزق سے نجات دیتا ہوں یہ میرا فضل ہے اور میں تجھے جنت میں داخل کرتا ہوں اور یہ میرا فضل ہے چنانچہ ایسے لوگ جنت میں جا داخل ہوں گے پھر دوسری نوع کے لوگ بلائے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان سے بھی یہی پوچھیں گے تو کہیں گے اے اللہ آپ نے دوزخ پیدا کی دوزخ میں توق و زنجیر رکھے گرم دھواں رکھا اور کھولتا ہوا پانی پیدا کیے اہل معاشیت کے لیے سارے ہی عذاب اس میں مہیا کیے چنانچہ میں رات رات بھر جاگ کر عبادت کرتا رہا دوزخ کے خوف سے دن دن بھر بھوکا پیاسا رہ کر روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے دوزخ سے ڈر کر نیک اعمال کیے ہیں تو لے میں نے تجھے دوزخ سے نجات بخشی اور پھر میرا یہ مزید فضل ہے کہ دوزخ سے نجات دینے کے بعد تجھے جنت بھی دے رہا ہوں چنانچہ وہ جنت میں جا داخل ہوگا اب تیسری نو کے لوگ لا حاضر کیے جائیں گے اور جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو وہ بتائیں گے کہ اے ہمارے رب ہم نے تو آپ کے شوق اور آپ کی محبت کے لیے آپ کی عبادت کی رات بھر بھی عبادت کی اور دن بھر بھی روزے رکھے صرف آپ کے شوق ملاقات اور آپ کی رضامندی کے لیے اللہ فرمائیں گے کہ جب میرے شوق لقاء یعنی مجھ سے ملاقات کرنے کے شوق میں تم نے ایسا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے یعنی خود کو ظاہر فرمائیں گے اور فرمائیں گے لو مجھے دیکھ لو مجھ پر نظر ڈالو کہ تم کو سب سے بڑی دولت ملی ہے پھر فرمائیں گے کہ میں اپنے فضل سے تم کو دوزخ سے بھی نجات دیتا ہوں اور جنت سے بھی تمہیں سرفراز کرتا ہوں میرے ملائکہ تمہارے پاس حاضر رہیں گے اور میں بذات خود تم پر اپنی سلامتی نازل فرماتا رہوں گا چنانچہ ایسے لوگ جنت میں بھی جا داخل ہوں گے